حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمینیں کرائے پر دیا کرتے تھے انہیں بتایا گیا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے حضرت نافع نے کہا کہ حضرت ابن عمر بلات میں ان کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ تھا آپ نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کا کرایہ لینے سے منع فرمایا ہے اس لیے حضرت عبداللہ نے زمینوں کا کرایہ لینا چھوڑ دیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو تینتالیس